حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر گرو کے لیے مسواک کو لازمن قرار دے دوں اور یہ لازمی حکم دے دوں کہ ہر گرو کے لیے مسواک ضرور کیا کرے دل یہ چاہتا تھا مگر یہ کہ پھر امت کو کچھ حرج نہ ہو مشکلات میں نہ پڑ جائیں اس لیے فرمایا میں نے یہ فرق نہیں دیا ورنہ میں دل پہ ہی نہیں چاہتا نشا کے بارے میں فرمایا نل کل وا منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے رحمان کو راوی کرنے والی چیز ہے شیطان کو دلیل کرنے والی تھی اتنی بڑی اہمیت اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک سہولت بھی دیکھیے اگر وقت پر مسواک نہیں ملی یا مسواک تو موجود ہے مگر آپ بہت جلدی میں ہیں جلدی کا اردو تو اس لیے کچھ معقول نہیں ہے کہ مسواک کے لیے یہ تو ضروری نہیں کہ آپ دیر تک ہی کرتے رہیں ایک ایک بار دانتوں کے باہر اور ایک ایک بار دانتوں کے اندر اس سے ذرا پھیر لیا جائے تو اتنا بھی کافی آج کل جو آپ لوگ مسواک دیر تک کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر میں نہیں کرتے دن بھر میں ایک بار کرتے ہیں یا کہیں ہفتے آشرے کے بعد کرتے ہوں گے تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ بہت میل جمع ہوا ہے کرتے رہو رگڑتے رہو رگڑتے رہو کافی وقت لگاتے ہیں ایک کپڑا بار بار دھلتا رہے دھونے پر زیادہ محنت اور زیادہ وقت فرق نہیں ہوتا دوسرے یہ ہے کہ کہیں پندرہ بیس دن کے بعد دھونے لگے تو پھر تو ظاہر ہے کہ بہت وقت اس پر لگے گا صاف کرنے میں اس لیے وقت کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہر گرو کے لیے ہاتھ ڈالیں اس وقت لازمن کریں مختصر سے وقت میں بھی ہو جائے گی اگر بار بار کریں گے تو صفائی ہو جائے گی جلدی سے ایک سہولت یہ بتا رہا تھا کہ اگر وقت پر مسواک کہیں موجود نہیں ہے ایسی حالت میں انگلی کو بھی شریعت نے مسواک کے قائم کام قرار دے دیا ہے دانتوں کے باہر بھی اندر بھی دانت بھی اور ڈاڑیں بھی باہر اندر دونوں جانب انگلی سے رگڑ کر صاف کر لیں اب بتائیے کہ اس سے زیادہ سہولت کیا ہوگی اتنی بڑی فضیلت اتنی اس میں اللہ تعالی کی طرف سے سہولت پھر بھی اگر غفلت کریں تو کتنی بڑی محرومی کی بات اس کا اہتمام رکھا جائے خود بھی کریں دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا